قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی قطاریں بنا کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر شیاطین کو پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا والوں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے وضاحت وصافات صفا اس صورت کی پہلی تینوں آیات مراد ہیں جو اللہ کے احکام سننے کے لیے صفحے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور جو شیاطین آسمان اول کے پاس جا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں پھر جو نصیحت یا پرانی آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں انہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجوة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا چپ چپکتے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسکر کرتے ہیں اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہو گئے ایک دور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے

جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو فرما بردار ہیں قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما قال لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما صاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم لا كنا غابين فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قُيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بالے تھے وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان نہ لانے والے تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے صبح ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی بات تو غرور کرتے تھے جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين اور کہتے تھے کہ بلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں لهم رزق معلوم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطعف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها ضول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين فأنهم مکنون یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں اور عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی

قال هل فاطلع فرآه في سواء الجحيم پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہا کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا

لمثل هذا کہیں گے خدا کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہ بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے أذلك خير أم شجرة شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها تخرج في الجحيم كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها مونا منها البطون بلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت لوگوں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے نچلے حصے میں اگے گا اس کے خوشے ایسے ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفوا اباءهم ظالمين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دست کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پایا سو وہ انہیں کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا وَلَقَدْ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزلين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وَإِنَّ مِن وہ إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفقا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا لميانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به الأسفلين پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا فلما بلغ معه السعي قال قال يا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أبت افعل ما تؤمر إن شاء الله من الصابرين اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار نکالنے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکی کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے سادروں میں پائیے گا أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ سریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سلام ابراہیم

نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اس حاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اس پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا خالدين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراب المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخش اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ موسا اور ہارون پر سلام

إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد الدين اور الیاس بھی پیغمبر پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا صبح دو زخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا آزاد نہیں ہوں گے اور خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوطًا الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور لوت بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے وَإِنَّ فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب بھاگ کر بری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت پورا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی صحیح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليها كنين إلا من هو الصال الجحيم اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب باندھے رہتے ہیں اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے لیے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی عن قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزاوار ہے سورت الصاد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من من قرن فنادوا ولا تحین سواد مکی منذر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 اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافی کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ما سمعنا بهذا في الملة آخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے کیا ہم نے کسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم

اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددناه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دابود کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور شک و غالب تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا وَهَلْ الْخَصْمُ الْمِحْرَابُ إذ دخلوا على داود منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تستقب وهدنا إلى سواء الصراط بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھان کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دابوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں دوائیاں ہیں اور میرے پاس ایک دم بھی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ يَا سَيِّدَهُ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے عمل نہیں کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیاروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بڑھا دیا وضاحت فغفرنا له ذلك پہلے اس بر سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داود علیہ السلام کی طرح صبر کا حکم ہوا پھر ان کا تحمل بتایا کہ گموار لوگ معمولی کیس کے لیے عبادت میں مخل ہوئے اس پر ناگواری ہوئی لیکن تحمل سے فیصلہ کیا ناگواری خلیفۃ اللہ کی شان نہ تھی اس کی معافی مانگی اور یاہ کی بیوی کا قصہ بہتان ہے وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذي كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مسلحت نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دزخ کا عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیب نِعْمَ نسیح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 اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے جب ان کے سامنے پچھلے پہر اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ مارنے لگے وضاحت فطافق مسحم بالسوق والاعناق سلیمان علیہ والسلام جہاد کے گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے محب ہوئے کہ نماز اثر قضا ہو گئی سخت گھبرائے اور اللہ کی محبت کے جوش میں چند گھوڑے زخمی کر دیے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَإِنَا عَلَىٰ قُرْسِيِّهِ جَسَدًا سُمَّ عَلَىٰ قال رب انفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والسعين كل بناء الآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بات شاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے وضاحت وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سلمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہے بغیر یہ کہہ دیا کہ میرے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے مجاہد ہوں گے صرف ایک بچہ ملا جو بے شکل ایک دھڑ تھا تخت پر سامنے رکھا گیا تو بھول کی معافی طلب کی ان کے رجوع اللہ کے دو قصے بیان کیے پھر ان پر دو انعام بتائے پہلا ہوا کو مسخر کیا دوسرا جرما دیے گئے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

جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارے الہا شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے وضاحت وضاحت بخود بھیا دیکھی حسن حضرت ایوب بیماری کی دنوں میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ تجھے سو کوڑے لگاؤں گا صحت ملی تو قسم سے پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تنکوں کا جھاڑو ایک ہی دفعہ مار کر قسم پوری کر لو وَاذْكُرْ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے اور اسماعیل اور الجسا اور ذوالقفل کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب ہذا ما دون اليوم الحساب ان ہذا لرزقنا ما له من نفاد یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وَإِنَّ لَشَرَّ جهنم يسلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج آخر مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چک ہیں اور اسی طرح کے اور بہت سے آداب ہوں گے جو ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں

ان ذلك لحق تخاصم اهل النار کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہیں اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزک کا جھگڑنا برحق ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القحار رب السماوات والارض وما بینه والعزیز الوحفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم کہہ کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا کہہ دوں کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صِينٍ وَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَرُوا لَهُ السَّاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے لگ لوں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم من عليك لعنتي إلى يوم الدين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 کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میری پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں محلت دے کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمنا لأمنأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن بعد حين کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں کہاں سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا سلا نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا سورت الزمر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم

ان لا من اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا نہ شکرا ہے ہدایت نہیں دیتا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى من ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري بأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا وہ, وہ پاک ہے وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تشرفون اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بات ساہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو ان وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکر نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ اے کافر نعمت اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دوخیوں میں ہوگا امن هو قانت آلاء والليل الساجد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ما يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بھلا مشرق اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین آفی هذه الدنیا حسنا وعرض اللہ واسعا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی اور خدا کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں قل قل قل انی اخاف ان ان ربی عذاب یوم عظیم اللہ مخلصا له دینی ما شئتم من خسروا انفسهم على ذلك هو الخسران دینا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عبادا يا عباد فاتقون کہہ دو کہ اگر نظرگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سریح نقصان ہے ان کے اوپر تو آگ کے صاحبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كالباب أفأنت من في النار اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں بنا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسی کو مخلصی دے سکو گے